قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله باب قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون عن ابن مسعود رضي الله عنه قال جاء حبر من الاحبار الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد انا نجد ان الله يجعل السماوات على اصبع والارضين على أصبع والشجر على أصبع والثرى على أصبع وسائر الخلق على أصبع فيقول أنا الملك فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر ثم قرأ وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اقتدى بهديه واستنى بسنته بسار على نهجه الى يوم الدين اما بعد باب ما جاء في قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے آج کتاب و کا یہ آخری باب ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں اور یہ باب بڑی اہمیت کا حامل ہے اس میں اللہ رب العزت کی شان کا ذکر ہے دو حوالوں سے ایک اس کی شان عظمت کہ کتنی عظیم ذات ہے اور دوسرا اس کی شان رفعت شان علو کہ کتنی بلند ذات ہے اور کتنے علو پر فائد ہے اس شان کی معرفت کا فائدہ یہ ہے کہ دل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے اس کی خشیت سے اور اس کی حیبت سے لبریز ہو جائے اور بندہ یہ سوچ کر کہ میں نے اپنے پروردگار کے سامنے قیامت کے دن پیش ہونے بلکہ آج دنیا کی زندگی میں بھی اللہ تعالی ہر وقت دیکھ رہا ہے مسلسل دیکھ رہا ہے اور وہ ذات جبار و قہار مجھ سے میرے تمام تصرفات کا تمام امور کا حساب لے گا اور یہ معاملہ بہت ہی حیبت ناک ہے وہ دن آنے والا ہے جب اس کی عدالت قائم ہوگی جس دن کی حیبت کو دیکھ کر یجا الولدان شیبہ جو دن حیبت ناک دن دودھ پیتے بچوں کو بوڑھا کر دے گا اس دن کے خوف سے چھوٹے بچے بوڑھے ہو جائیں گے تو اس ذات کا خوف ہمارے دلوں میں جاگزی ہونا چاہیے اور ہمیں ہر لحظہ اس سے ڈرنا چاہیے اس کی اطاعت کرنی چاہیے اور اسی کی عبادت کرنی چاہیے تو پہلے ہم یہ تعارف حاصل کرتے ہیں ان احادیث کو پڑھ کے جو شیخ الاسلام ذکر فرمائیں قرآن پاک کی آیت سے آغاز کیا اس باب کا بما قدر اللہ حق قدر کہ ان لوگوں نے اشارہ تمام ان کفار کی طرف ہے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لائے مشرقین مکہ کفار قریش یہود و نصارہ اور جو بھی گمراہ دیانات اور فرق ہے اور آج بھی جو اللہ تعالی کے ساتھ شرک کرتا ہے خواہ اس کی عبادت میں خواہ اس کی اطاعت میں وہ اس عموم میں داخل اور شامل ہے کہ یہ سب لوگ اللہ رب العزت کی تعظیم نہیں کر رہے اس کی قدر نہیں کر رہے جو اس کی قدر کا حق ہے اس کی تعظیم بجا نہیں لا رہے بل ارد و جمی تو ہوئی عمل قیام اور قیامت کے دن پوری زمین اس کے ہاتھ میں ہوگی پوری زمین وہ سماوا تم اتویا تم ہے اور یہ ساتواں آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوں گے اس سے آپ کیا سمجھے اللہ تعالیٰ کی عظمت کے حوالے سے تو اس کی تفصیل احادیث میں مذکور ہے یعنی قرآن پاک کی آیت کی تفصیل جو ہے وہ احادیث میں مذکور ہے جو آگے آپ کے سامنے موجود ہیں پہلی حدیث جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت سے فرماتے ہیں کہ جا حبر من الاحبار حبر ہا کے فتح کے ساتھ اور ہا کے کسرہ کے ساتھ دونوں جائز ہیں احبار یہود ان کو حبر یا حبر کہا جاتا تھا جس کی جمع احبار ہے کیونکہ یہ لوگ علم سے بھرے ہوئے تھے بعض کہتے ہیں کہ اصل میں یہ باہر تھا جس طرح سمندر پانی سے بھرا ہوتا ہے اس طرح یہ لوگ بھی علم کے سمندر تھے اور واقعات یہود ان کا وصف یہی ہے کہ ان کے پاس علم موجود تھا معرفت موجود تھی حقائق کو جانتے تھے بڑی گہرائی سے پہچانتے تھے لیکن قبول نہیں تھا اسی لیے وہ مغلوب علیہم قرار پائے غضب کے مستحق جن کے پاس علم ہو معرفت ہو لیکن انقیاد نہ ہو قبول نہ ہو عمل نہ ہو تو اللہ رب العزت کے غضب کے مستحق یہ لوگ معاند تھے ورنہ حقیقت کو جانتے تھے علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں بعض اخبار یہود کا ذکر کیا ہے کہ وہ اسنا سفر مدینہ منورہ سے گزرے یہ بستی دیکھی اور اس کا ماحول دیکھا پہاڑ دیکھے وادیاں دیکھیں کھجور کے باغات دیکھے تو آپس میں باتیں کرتے ہیں کہ یہ بستی ہے اس میں وہ ساری علامات منتخب ہو رہی ہیں جو آخری نبی کے شہر یا بستی کی ہوں گی یعنی یہاں تک ان کی معرفت تھی چنانچہ وہ نبی علیہ السلام سے ملنے آئے جب انہیں پتہ چلا کہ یہاں نبی برحق موجود ہے تو یہ کہتے ہوئے آئے کہ ہم ایک سوال کریں گے اگر وہ سوال اس کا جواب انہیں آتا ہوا تو پھر یہ سچے نبی ایمان لے آئیں اور وہ سوال تھا آدم الشہادہ کہ سب سے بڑی گواہی کون سی سب سے بڑی گواہی کون سی اعظم الشہاد اس کا جواب نبی کے سوا کوئی نہیں جانتا چنانچہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے اور اعظم الشہادہ کا سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ نے ارشاد فرمایا کہ آدم الشہاد لا الہ الا اللہ کی گواہی شاہد اللہ انہ لا الہ الا اللہ والملائکت وعدو العلم قائم بالقسط یہ آدم ہے اللہ تعالی نے اس پر تین گواہیاں پیش کی ہیں لا الہ الا اللہ پر ایک خود اللہ کی ذات اس بات پر گواہ ہے اللہ تعالی خود گواہی دیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود حق نہیں سب معبود باطل وہی اکیلا معبود حق ہے پوری کائنات کے لیے اور ملائکہ گواہی دیتے ہیں ملائکہ جن کی تعداد اور جن کی عظمت مسلم ہے معاف فی سب السبع موضع عربات اصابع الا بملک قائم بملک راکع بملک ساجد واد جبہتہ للہ کہ ان ساتوں آسمانوں میں ایک چار انگلی کے برابر جگہ خالی نہیں جہاں فرشتے موجود نہ ہو فرشتے اتنی تعداد میں کوئی فرشتہ کھڑا ہے کوئی رخو میں کوئی سجدے میں اور مستقل ایک ہی طرح سے وہ عبادت انجام دے رہا ہے اتنی بڑی تعداد کے ملائکہ وہ سب گواہی دیتے ہیں کسی استثناء کے بغیر کہ اللہ تعالیٰ اکیلا معبود حق یہ دو گواہ اور تیسرے گواہ اس امت کے علماء جو اس امت کا اشرف طبقہ ہے سب سے اعلیٰ طبقہ علماء کا طبقہ اور اللہ رب العزت نے اس عظیم گواہی میں اپنے ساتھ فرشتوں کے ساتھ علماء کو ملایا علماء جو ہیں وہ اس امت کے لیے آفیت کے پیامبر ہوتے ہیں حق اور سچ کے داعی ہوتے ہیں اس امت کے امراض کی اصلاح کرتے ہیں کسی نے سوال کیا محمد بن سیرین رحمہ اللہ سے کہ ما علامت و ہلاک کہ لوگوں کی بربادی کی علامت کیا ہے قومیں کب تباہ ہوتی ہیں فرمایا کہ ادامات عالم ہوں جب ان کا عالم فوت ہو سفیان سوری کا قول ہے کہ لو کان الفقی ہو الحرا سے جب لکان ہو الجماع ایک عالم ایک فقیر اور محدث اگر پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھا ہو تو وہ آپ کا مرجع ہے جاؤ اس کے پاس روزانہ اس سے دین سیکھنے کے لیے علم معلوم کرنے کے لیے سوال کرنے کے لیے تو یہ اشرف طبقہ امت کا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی توحید پر گواہی دیتا ہے فرمایا کہ آدم الشہاد جواب ان کو درست مل گیا مگر ان کا اعناد ان کا حسد ان کا بغض ان کا تعصب یہ قبول حق میں مانے ہوا تو حبر تھے علم سے بھرے ہوئے علم کا سمندر معرفت ان کو حاصل تھی مگر انقیاد نہیں تھا قبول نہیں تھا اور حق کی اتباع نہیں تھی تو جس شخص میں یہ وصف ہو علم ہو لیکن عمل نہ ہو اور قبول و انقیاد نہ ہو وہ اللہ رب العزت کے غضب کا مستحق ہو سکتا ہے تو یہ حبر یا حبر حبر ایک یہود میں سے رسول اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا فقال اور آ کر کہا یا محمد ان نجد ان اللہ رجعل السماوات علی اسبع ہم یہ بات تورات میں پاتے ہیں ہم نے یہ پڑھی ہے یہ بات کہ اللہ تعالی ساتوں آسمانوں کو ایک انگلی پر کر لے گا تمام آسمانوں کو ایک انگلی پر رکھ لے گا بل اورزینہ اعلیٰ اسبع اور ساتوں زمینوں کو بھی ایک انگلی پہ رکھ لے گا بس شجر اعلیٰ اس اور اس زمین پر موجود تمام درختوں کو باغات کو بھی ایک انگلی پہ رکھ لے گا ولما آ اس بار اور زمین پر موجود سارا پانی اور یہ بات معلوم ہے کہ پانی زیادہ ہے خشکی کی بنسبت اسے ایک انگلی پہ رکھ لے گا لا اس بار اور پوری خشکی اور مٹی اسے ایک انگلی پہ رکھ لے گا بسائر الخل آلہ اس بار اور ساری مخلوقات کو ایک انگلی پہ رکھ لے گا فیقود اور فرمائے گا ان الملک میں بادشاہ ہوں میں بادشاہ ہوں یہ قیامت کے دن کی خبر ہے جب قیامت قائم ہوگی اللہ تعالیٰ لوگوں کو اٹھائے گا تو اللہ رب العزت اپنی عظمت اور حیبت لوگوں پر قائم کرے گا آج ہمیں یہ بات بتا دی گئی تاکہ یہ حیبت ہمارے دلوں میں جاگزین ہو جائے یہ ہمارا رب کتنا بڑا اس کا ہاتھ اس زمین سے بڑا کوئی زمین کو ناپ سکتا ہے اس کی وسعت کا تصور کر سکتا ہے یہ پوری زمین اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوگی پوری زمین یعنی اس سے بڑا اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے تو کوئی اس عظمت کا تصور کر سکتا ہے تو اس نے یہ بات نبی علیہ السلام کو بتائی رسول اللہ علیہ وسلم اس بات کو سن کے ہنس پڑے فضاح کر نبی ہو صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ وسلم ہنس پڑے حتیٰ بدت نواجز ہو حتیٰ کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی جو آخری داڑھ ہے آخری داڑ ہے وہ بھی کھل گئی اور نظر آ گئیں وہ بھی ظاہر ہو گئیں ایسا کبھی کبھی ہوتا تھا نبی علیہ السلام کا کھلکھلا کے ہنسنا حدیث میں آتا ہے کہ کان اکثر ہو ذہ کہ ہی کہ نبی اسلام کا زیادہ تر ہسنا تبسم کی حد تک ہوتا تھا مسکرانے کی حد تک یعنی منہ کھول کر ہنسنا کھلکھلا کے ہنسنا یہ بہت کم اور کبھی کبھی ہوتا اور ایسا اللہ تعالیٰ کے خوف کی بنا پر کئی فن وقت التقم سور صاحب میں تمہیں کیسے خوش دکھائی دوں مجھے یہ بات معلوم ہے کہ سور پھونکنے والا فرشتہ اپنے منہ میں سور دبائے کھڑا ہے اللہ تعالیٰ کے امر کا انتظار کر رہا جس شخص کو یہ بات معلوم ہو وہ کیسے ہنس سکتا کیسے خوش و خرم دکھائی دے سکتے لو بلا بکئی تم کثیرا جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم جان لو تمہاری ہنسیاں بند ہو جائیں رونے بیٹھ جاؤ تم لوگ تو یہ نبیر اسلام کی معرفت آپ بہت کم کھلکھلا کے ہنستے تھے زیادہ تر آپ مسکرایا کرتے تھے معراج کی رات تمام فرشتوں نے مسکرا کر خوش ہو کر نبیر اسلام کا استقبال کیا اور آپ نے یہ بات نوٹ کی کہ ایک فرشتہ اس کے چہرے پر کوئی مسکراہٹ نہیں تھی اور آپ نے اس کا اظہار کیا جبیل امین سے ہر فرشتے نے ہنس کر مسکرا کے استقبال کیا ہے سوائے اس ایک فرشتے اس کے چہرے پر کوئی خوشی نہیں کوئی مسرت کا اظہار نہیں کوئی مسکراہٹ نہیں جبریل نے فرمایا کہ یہ مالک ہے جہنم کا داروغہ اس نے جہنم دیکھی ہوئی اور جب سے دیکھی ہے ہسنا فراموش کر دی ہنسنا بھول ہی گیا اللہ تعالیٰ کی عظمت اور حیبت تو نبی علیہ السلام کبھی کبھی کھلکھلا کے ہنستے جیسا کہ آج ہنسے اور یہ بھی دین کے لیے یہودی کی اس بات آپ نے تائید اور تصدیق کا اظہار کیا یعنی خالی ہنسنے سے تصدیق سامنے نہیں آتی بلکہ آگے آپ نے فرمایا یعنی فضاح کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے تصدیق عبداللہ فرماتے کہ آپ ہنسے اور آپ کا یہ ہنسنا اس عالم کی خبر کی تصدیق کے لیے تھا اور ہنسنے کی وجہ کیا ہے کہ جو علم اللہ نے قرآن میں دیا وہ تو علم کی موافقت تو اور قرآن کی اور اس تعلق سے تورات میں تحریف نہیں ہوئی اور یہ علم صحیح معنی میں موجود ہے یہی خبر قرآن کی بھی ہے کیا تم نخوارا پھر رسول اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی تریمت قدر اللہ حق کا قدر بل اور جمی اینڈ قبضہ تو کہ ان لوگوں نے کما حقو اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں کی اس کو پہچانا نہیں اللہ تعالیٰ کی تعظیم کا حق ادا نہیں کیا اور حال یہ ہے کہ انہیں اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ ساری زمینیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوں گی اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہوں گی اس سے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور حیبت کا اندازہ کرو کہ اس کا ہاتھ ساری زمینوں سے بڑا ہے کتنی بڑی وضاحت ہے کتنی بڑی وضاحت ہے تو یہ اللہ رب العزت کی عظمت اللہ تعالیٰ کی حیبت اس حدیث سے کچھ امور سامنے آتے ہیں ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور حیبت دوسرا یہ ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی اس با ہے اس با اس با انگلی کو کہتے ہیں یعنی جو ایک ظاہری اس کا معنی ہے انگلی تو ہمارا یہ عقیدہ ہے اور اس بات پر ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس با ہے اس کی اصاب حق ہیں کیونکہ حدیث میں ان کا اس بات موجود ہے نبی اسلام کی ایک اور حدیث ہے کہ ان قلوب خلوب بنی آدم بین اسماعی بن اساب الرحمان یوقلی بوہا کا تمام انسانوں کے دل اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے بیچ میں اللہ تعالیٰ ان دلوں کو جب چاہے پھیر دے جس طرف چاہے پھیر دے تمام انسانوں کے دل اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے یا مقلب القلوب سب قلبی بھی دینے کا اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھنا غور کریں کہ یہ دعا اللہ کے پیغمبر فرماتے تھے تو ہمیں کس قدر اس دعا کی حاجت ہم کس قدر اس دعا کے محتاج ہیں وہ بے پرواہ ذات جب چاہے دلوں کو پھیر دے جس طرف چاہے دے لیکن اگر توحید کی فہم ہو اور کتاب و سنت کے ساتھ تمسک ہو تو یہاں زمانتیں موجود ہیں حق پر قائم رکھنے کی بلو انہم فعلوا ما یوعدون بھی لکان خیر اللہ و شد تثبیتا اگر یہ لوگ صرف وہ کام کریں جس کی نصیحت جنہیں اللہ کے پیغمبر کرتے ہیں اور کچھ نہ کریں نبی علیہ السلام کو پکڑ لیں آپ کی اتباع کرے آپ کی پیروی کریں لکان خیر اللہ تو ان کے لیے خیر مطلق ہے خیر عظیم وہ شد تصویر ہے اور یہ پیروی جو ہے یہ ان کے لیے ثابت قدمی کا باعث بنے گی بعید اللہ تعین دن اجر عظیم بلا دینا ہوں سراۃ مستقیم اپنی طرف سے اجر عظیم دیں گے اور سرات مستقیم پر ثابت قدمی دیں بس شرط کیا ہے فعل جو انہیں نصیحت کی جاتی ہے رسول اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو کچھ دیا جاتا ہے اسے قبول کر لیں اسے اپنا لیں تو ثابت قدمی ان کو حاصل ہوگی تو باہر کیف اس حدیث میں بھی کہ تمام بندوں کے دل اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے بیچ میں اللہ تعالیٰ جب چاہے پھیر دے جس طرف چاہے پھیر دے تو ان احادیث اللہ تعالیٰ کی صفت اسبا کا اثبات ہوتا ہے اس کا معنی انگلی تو اس کی انگلیاں ثابت ہیں برحق ہیں نبی اسلام کے فرامین سے جو ہیں وہ ہمارے سامنے موجود ہیں آپ کے فرامین موجود ہیں ہمارے سامنے ہمارا اس پر ایمان ایمان کیسے ہے جیسے سلف صالحین کا عقیدہ تھا اور ان کا منحج تھا امر روحا کما وردت کہ ان تمام آیات صفات کو جس طرح وارد ہوئی اسی طرح جاری کرو اسی طرح قبول کرو اسی طرح اپناؤ کسی تعویل کے بغیر کسی تشبیح یا تعطیل کے بغیر تو اللہ تعالیٰ کی اس بار حق ہے جس کا معنی انگلی ہمارا ایشور ایمان ہے انگلی کیسی ہے یہ معلوم نہیں اللہ تعالیٰ نے اس کی خبر دی ہے اس کی کیفیت نہیں بتائی جو خبر دی اس پر ایمان اور جو بات بتائی نہیں وہ اللہ کے سپرد اس عقیدے کے ساتھ کہ اس کی ہر صفت کمال ہے نقص سے پاک ہے عیب سے پاک ہے اشاعرہ کا منج یہاں باطل ہے جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی انگلی پر آسمانوں کا ہونا زمینوں کا ہونا اس سے مراد سہولت التصرف ہے جسے انگلی سے ہم اشارہ کرتے ہیں اور بڑا سہل امر ہوتا ہے تو مراد اللہ تعالیٰ کا تصرف بڑا آسان ہوتا بے مقصد بالکل لا حاصل اللہ تعالیٰ آسمانوں پر زمینوں پر آج تصرف کرنے پر قادر نہیں ہے تو اس دن کا کیا فرق ہے پھر جو تعویل کر رہے ہو وہ تو آج بھی موجود ہے تصرف اللہ ہی کا ہے اس پوری کائنات کا مدبر اللہ ہی ہے تو اس اضافی خبر کا کیا فائدہ پھر اگر درختوں پر پانی پر اس کائنات پر تصرف کا سہل ہونا یہ مراد ہے تو وہ تو آج بھی موجود ہے تو حقیقت یہ ہے کہ اہل تعویل اپنے اس فعل پر خود حیران و پریشان نہایت اقدام العقول اقالو باکثر و ساحل مینا بلال یہ ساری کوششیں گمراہی پر منتا جلتی حیرت کے سوا کچھ نہیں اور دماغ کی بندش کے سوا کچھ نہیں اور آفیت کا راستہ وہی جو حل سننا صرف صالحین کا جب نصوص میں اللہ تعالیٰ کی اس بات کا ذکر ہے ہمارا اس پر ایمان یہ قرآن لغت عرب میں اترا اور لغت عرب میں اس بات کا معنی انگلی ہے ہمارا ایمان کیسی ہے یہ علم نہیں کیا ہم جیسی ہے نہیں کیوں نہیں سکے پچھلے ہی شہی اس جیسی کوئی چیز جیسی اس ذات کے لائق ہے ویسی اس کی تمام صفات کمال ہے اس بات اللہ رب العزت قیامت کے دن یہ پوری زمین بمافی ہے ساری مخلوقات کو کہاں گیا انسانوں کا غرور زمین پر بادشاہ بننے والے کہاں گئے اللہ فرمائے گا انل ملک میں ہی ہوں بادشاہ میں ہی اور کوئی نہیں انل ملک طلبہ جانتے ہیں اس ترکیب کو انا مبتدا اور ملک خبر ہے خبر نکرا ہوتی یہاں معرف ہے جب جملے کے دونوں طرف مقتدار خبر دونوں معرف ہو تو وہاں ایک نیا فائدہ حاصل ہوتا ہے حسر کا فائدہ حسر قصر یعنی کلام یہاں بند ہے اسی نقطے پر بند ہے میں نا میں ہی بادشاہ ہوں میرے علاوہ کوئی بادشاہ نہیں ہے اینا ملوک الارض کہاں ہیں زمین کے بادشاہ لیکن قیامت کے دن کیا ہوگا یہ زمینوں کے سارے بادشاہ اور مملوک سارے ملک اور سارے مملوک ایک ہی حد پر سب برابر ہوں گے سب برابر ہوں گے جب اٹھائے جائیں گے سب برابر ہوں گے کوئی رائے اور ریت کا فرق نہیں ہوگا ملک اور مملوک کا فرق نہیں ہوگا ان نقم تو شرون رب یوم القیام حفاتن اوراتن خرلا تم سب کے سب اٹھائے جاؤ گے ننگے پاؤں ننگے بدن اور خطرہ کے بغیر جس طرح پیدا ہوئے تھے کوئی تمیز نہیں کہ فلاں حاکم تھا اور فلاں محکوم تھا فلاں ملک تھا اور فلاں مملوک تھا کوئی تمیز نہیں میں ہی ملک ہوں انل ملک میں ہی بادشاہ ہوں تو ان فرامین سے اللہ تعالیٰ کی عظمت کو اپنے ذہنوں میں بٹھائیے قیامت کے دن کیا عظمت ہوگی کیا ہے بتا میں ہی بات آج میری ہی حکومت ہے اللہ تعالیٰ کی حکومت دنیا میں بھی تھی اور ہے ہر مقام پر ہے ہر چیز پر ہے لیکن قیامت کی حکومت یہ الگ ہوگی الگ کیسے ہوگی مالک یوم بل امر یوم عید اللہ اس دن امر اللہ کے پاس ہوگا سارا امر اپنی مرضی سے کوئی ہل نہیں سکے گا کوئی چل نہیں سکے گا اپنی مرضی سے کچھ بول نہیں سکے گا آج تو مرضی ہے نا کھاتے ہو پیتے ہو چلتے ہو پھرتے ہو جو چاہے بولتے ہو اس دن ایسا نہیں ہوگا صرف اللہ کا امر ہو ایسی بادشاہت قائم ہو اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کر سکو گے ہل جل نہیں سکو گے کھانا پینا تو دور کی بات انا الملك ما ملك ما मैं बादशाह आगे पढ़ लीजिए وفي رواية لمسلم والجبال والشجر على أصبع ثم يهزهن فيقول أنا الملك أنا الله وفي رواية للبخاري يجعل السماوات على أصبع والماء والثرى على أصبع وسائر الخلق على أصبع صحیح مسلم کی روایت میں درخت اور پہاڑ ایک انگلی پر ہوں گے ثم یہ سم پھر اللہ رب العزت انہیں حرکت دے گا انہیں ہلائے گا یہ حرکت دینا بھی حیبت اور عظمت کا مظہر ہے اللہ تعالیٰ ان کو ہلائے گا فیقود اور فرمائے گا ان الملک صرف میں ہی بادشاہ ہوں ان اللہ میں ہی اللہ ہوں اور کوئی الہ نہیں کوئی عبادت کے لائق نہیں پھر روایت البخاری آبادی السماوات اللہ اسبع اللہ تعالیٰ آسمانوں کو ایک انگلی پر کر لے گا بلما اللہ اسبع اور پانی اور مٹی کو ایک انگلی پہ کر لے گا بسائر الخلق اعلی اسبع اور تمام مخلوق کو ایک انگلی پہ کر لے گا تو یہ تھوڑا سا الفاظ کا اختلاف ہے ماحصل صرف یہ ہے کہ یہ پوری زمین جو ہے مافیہ کے ساتھ پہاڑوں کے ساتھ درختوں کے ساتھ پانی کے ساتھ مٹی کے ساتھ اللہ کے قبضے میں ہوگی اللہ تعالیٰ کے ایک ہاتھ میں ہوگی تو اس سے اندازہ کریں کتنا بڑا ہاتھ ہے تو کتنی بڑی وہ ذات ہے جی ابن عمر مرفوعا يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول انا الملك اين الجبارون اين المتكبرون ثم يطوي الارضين السبع ثم ياخذهن بشماله ثم يقول انا الملك اين الجبارون اين المتكبرون احسنت ولمسلم عن ابن عمر او سي مسلم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سمر فيه فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا اللہ یوم القیامہ اللہ تعالی آسمانوں کو لپیٹ لے گا قیامت کے دن ثم یاخذهن اخود یمن پھر ان کو پکڑ لے گا اپنے دائیں ہاتھ میں ثم یقول پھر فرمائے گا ان الملک میں ہی بادشاہ ہوں عین الجبارون کہاں ہیں سرکش لوگ عین المتکبرون کہاں ہیں تکبر کرنے والے میری حکومت میری ہی حکومت ہے میں ہی بادشاہ ہوں کہاں ہیں جبار متکبر ان کا تو بڑا حیبت ناک انجام ہو نبی اسلام کی حدیث ہے یخر جانوں کو میں جہنم سے ایک گردن باہر نکلے گی کیا مت کے گردن جہنم سے باہر نکلے گی اور وہ چیخ رہی ہوگی دھاڑ رہی ہوگی کہ کل لفت پہ سلا تھا میری ڈیوٹی تین افراد پر ہے تین افراد پر اس وقت جو باہر نکلی ہوں تین افراد کو پکڑنے کے لیے انہیں اذیت دینے کے لیے کون بکل جبار متکبر ہر وہ شخص جو اس زمین پر تکبر کرتا تھا اکڑتا تھا ابھی سے اسے اذیت دوں سرکش لو متکبر لو اور دوسرے وہ مع اللہ الہن آخر دوسرا ہر وہ شخص جس نے دنیا میں اللہ تعالی کے ساتھ کسی اور الہ کی پوجا کی ہو کسی اور کی عبادت کی ہو اور تیسرا ببل مصورین تصویریں بنانے والے ابھی سے پکڑ دو اور ان کو اذیت دوں اچک لوں اور بڑا خوفناک یہ منظر ہو ترمی بشار ان کا قصر یہ چنگاریاں باہر پھینکے گی بادشاہوں کی محلات کی جسامت کے بقدر اتنی بڑی بڑی چنگاریاں باہر گر رہی تکا دوں غیر لگے گا جہنم ابھی غصے سے پھٹ جائے گی ایسا محسوس ہو ابھی غصے سے پھٹ جائے گی ان سارے احوال کا سامنا کرنا ہے ایک حدیث ذہن میں آ گئی رسول اللہ وسلم نے ایک روز ارشاد فرمایا خزو جنت اپنی ڈھالیں پکڑ لو اپنی ڈھالیں پکڑ لو صحابہ چاروں طرف دیکھنے لگے حل حضر ادوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوئی دشمن حملہ کرنے والا ہے جو ڈھالیں پکڑ لیں کوئی دکھائی تو نہیں دے رہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرمایا جن من النار جہنم کے خلاف جہنم کے مقابلے میں ڈھالیں پکڑ لو یہ ڈھالیں دشمن والی نہیں جہنم سے بچاؤ کی ڈھالیں پکڑ لو کل اس کیفیت کا سامنا کرنا ہوگا جہنم سے گردن باہر نکلے گی جہنم کی چنگاریاں باہر نکلیں گی تو ڈھالے پکڑ لو اپنی جہنم سے بچاؤ کے لیے جہنم سے کہ عذاب سے بچاؤ کے لیے صحابہ نے پوچھے یار وہ ڈھالے کون سی فرمایا کہ وہ چار قسم کی ڈھالیں یہ توحید کی عظمت سبحان اللہ الہ بلا اللہ واللہ اکبر یہ چاروں جہنم کے مقابلے میں ڈھالیں یہ توحید کی ادکار کرو اللہ تعالیٰ پاک ہے اللہ تعالیٰ یہ ہر قسم کی تعریف کا مستحق ہے الہ الا اللہ اور کوئی معبود حق نہیں سوائے اللہ کے واللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے یہ ڈھالے فرمایا کہ ہن منجیات بل مقدمات یہ نجات دینے والی اور بندے کو آگے بڑھانے والی جنت کے درجات اولا کی طرف بڑھانے والی چاروں ڈھالے ہیں بڑا یہ ایک عظیم سرمایہ جو ہمیں دیا گیا تو اللہ تعالیٰ فرمایا اندل ملک میں بادشاہ ہوں کہاں ہے ملوک الارض کہاں متکبرین کہاں ہیں جبارین تکبر کرنے والے اور سرکشی کرنے والے کہاں ہیں کوئی نہیں بولے گا اللہ تعالیٰ فرمائے گا لیمن مند ملک کس کی بادشاہت ہے سب خاموش کوئی نہیں بول رہا بولنے کی سکت نہیں کسی نے پھر اللہ خود ہی فرمائے گا لاہ الواحد القہار اللہ تعالی کی بادشاہ جو اکیلا اور قہار اسی کی بادشاہ اس کے علاوہ کسی کی بادشاہ تو ساتوں آسمان اللہ تعالیٰ لپیٹے ہوئے اپنے ہاتھ یہاں دائیں ہاتھ کا ذکر زمینوں کی وسعت ہمارے تصور سے بالا ہے اور یہ چاند اور سورج ہماری زمین سے کہیں بڑا ہے اور چاند اور سورج آسمان کے مقابلے میں کیا ہے زمین اتنی بڑی ہے تو چاند اور سورج کتنے بڑے ہوں گے اور آسمان کے مقابلے میں کیا ہے سید چاند اور سورج اور ہر دوسرا آسمان پہلے آسمان سے بڑا ہے تیسرا آسمان دونوں سے بڑا ہے چوتھا تینوں سے بڑا ہے کریں آسمانوں کی عظمت ان کی وسعت مگر پروردگار اپنے ہاتھ میں ان کو لپیٹ لے گا اپنے ہاتھ میں لے لے گا اللہ تعالیٰ کا ہاتھ آسمانوں سے بڑا کتنا بڑا وہ ہاتھ اور کتنی بڑی وہ ذات ہے ساتھ الارضین سب آئے پھر اللہ ساتوں زمینوں کو لپیٹ لے گا فیاخن بے شمال ہی اور ان زمینوں کو اپنے بائیں ہاتھ میں لے لے کتنے بڑے ہاتھ ہیں زمینوں کو لپیٹ لیا آسمانوں کو لپیٹ لیا یہاں اللہ تعالیٰ کے بائیں ہاتھ کی خبر سامنے آ رہی آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا کہ حدیث میں تو کلتا ہے یمین اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں یا بائیں ہاتھ کا ذکر کیوں ہے بظاہر ایک تعارف ہے ان حدیث کے ماں دو طرح کے جواب ہو سکتے ہیں یا تو یہ کہ یہ حدیث مرجو ہے اس کی صنعت کا ایک راوی حمزہ بن عمر گو صحیح مسلم کا راوی ہے مگر تھوڑی سی اس پر محدثین کی جرا ہے اور اپنی اس خبر میں اپنے سے زیادہ سکا راویوں کی مخالفت کر رہا ہے اس کا طریق یعنی حمزہ بن عمر ان سالم ان ابن عمر مگر یہی روایت ابن عمر سے نافے نے بھی کی ہے اور عبید اللہ بن مقصد نے بھی کی ہے ان کی احادیث میں اللہ تعالیٰ کے شمال یعنی بائیں ہاتھ کا ذکر نہیں دیگر صحابہ سے مروی ہے ابو ہریرا سے مروی ان کی حدیث میں بائیں ہاتھ کا ذکر نہیں اس لیے بہت سے علماء نے اس کو دیا کہ دی کلمہ محفوظ نہیں شاز ہو سکتا راوی نے اپنے اشتہاد سے کہہ دیا ہو کہ دائیں ہاتھ کے مقابلے میں بائیں ہاتھ ہوتا یہ کلمہ محفوظ نہیں ہاں، بعض علماء نے دونوں دیسوں میں ایک جمع کا راستہ اپنایا ہے تطویق دی ہے دونوں درست ہیں لیکن ہی جمین سے مراد اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں سے مراد یہ کہ دونوں ہاتھوں میں کوئی نقص نہیں ہمارے دائیں ہاتھ میں طاقت زیادہ ہوتی اور بائیں میں کم ہوتی اللہ تعالیٰ کا معاملہ ایسا نہیں اس کے دونوں ہاتھ جیسے ہمارا دائیں ہاتھ طاقتور ہوتا ہے اس کے دونوں ہاتھ یکساں ہیں طاقت کوئی تفاوت نہیں تو دونوں ہاتھوں کو دایاں قرار دینا یہ تصاوی فلق قوت میں برابر طاقت میں برابر لیکن پہلا جواب زیادہ راجے ہے کہ جس حدیث میں شمال کا ذکر ہے بائیں ہاتھ کا ذکر ہے وہ مرجو ہے بیت بار صنعت کے اور محفوظ روایت وہی جو بہت ذکا محدثین نے کی ہے جن میں شمال بائیں ہاتھ کا ذکر نہیں ملتا تو اللہ تعالیٰ آسمانوں کو لپیٹ لے گا زمینوں کو لپیٹ لے گا سما یقول فرمائے گا یقور میں بادشاہ ہوں میں ہی بادشاہ ہوں الجبار ہوں این المتکبر ہوں سرکش کہاں ہے اور تکبر کرنے والے کہاں ہیں اس دن کوئی نمایاں نہیں ہوگا ملک اور مملوک سب ایک ہی شکل میں ایک ہی حالت میں تہی دست خالی ہاتھ برہنا بدن ننگے پاؤں بغیر ختنا کے جس طرح ماں نے ان کو جنا اور پیدا کیا ایک ہی حالت میں سب ہوں گے اور کوئی تفاوت اور کوئی فرق نہیں ہوگا اور کوئی بولنے والا نہیں ہوگا